حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں اور مجھے بتایا گیا ہے میں نے خود نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا تھا یمن والے یلملم سے احرام باندھیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھپن